مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے ایوب نے بیان کیا ان سے آکرما نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھپن